کے بعد اثر نہیں پاتا اب دوست اتنے کی تشریف فرما ہے بارہ بازی کے بغیر فقیر کے معروضات کو سننا ہے الحمد للہ العالمین وسلام السلام علی سید و والا نلیبا اما بعد فاعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم به ما لك من الله من ولي ولا نصير وفي مقام آخر وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله مولانا العظيم علماء الكرام اور معذر سامعین السلام علیکم مجھ پر ساکی صاحب نے وقت کی پابندی کی پابندی عائد کر دی ہے میں نے اگلے دن جامعہ نیلیا کے اجلاس میں کہا تھا کہ جلاہ کی ڈوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے چودہ کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے اس کام کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے علماء و شاید کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا مجاہد ملت مولانا محمد عبد الستار صاحب نیازی مدد دل و ایک گھر ہے جناب محترم ٹی محمد افضل قادری صاحب انتہائی مند شخص ہیں مولانا محمد انتہائی دلیر شخص ہے ان کے تمام جذبات اور خدمات کو اور مسائل جلیلات کو جو نے پیش کیے ہیں ان کو سناتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں علماء اور شاد کی بالخصوص توجہ طلب کروں گا کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو ہاتھ میں ملا دیا جائے اور اپنی فتح یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو کہ بے پرواہ بنا رہے بل سسٹم میں اپنا خانے ہو فل میں اپنا خانے مگر کشیدہ میں اپنا خانے مگر کشیدہ بجانے من کے پلتے سر مصطفیٰ چاہتا ہے کیا فائدہ ہوگا یار نگر میں نہ لو خدا کی بستی ٹوٹا اس زمانے کسانوں ہت کر ان کے حکم سے الیکشن ونٹری کونسل خراب بنا ہیں خود آبادی نے پھندے میاں نچار بھی سی لے گئے ساتھ نہایت دوسری طرف ٹوکریے کا ووٹ ہوتا ہے ایمان سے بتائیے بھائی کیا ان حضرات کی سوچ اور ذہن وہی کام کرے گا جو ٹوٹری کا کرتا ہے یا سوچ ہے کہ ایک طرف کھفری ووٹ کر رہا ہے وہ اپنے ذہن کا استعمال کر رہا ہے دوسری طرف نورانی خاص کا ذہن استعمال ہو رہا ہے انگریزی منڈی نے کیا عجیب سودا کیا کیا عجیب بل لگا دیا ایک ان شخصوں کو بنا دیا خدا کی قسم حضرت بنا گیا اور بات کا ثابت ہو گیا کہ الیکشن اسلام کے متصادن ہے اسلام کے محبوب نہیں اسلام الیکشن کی اسلام میں اجازت نہیں الیکشن اسلام کا قسم ہو الیکشن کے اسلام زندہ نہیں ہو سکتا بات سمجھیے گا دیکھا ہے میں نے میں نے میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ وقت یہ تو وقت نکالنا چاہیے بات جی جی میں بات بات کر رہا ہوں کرتا میرے میں آپ نے بجا کرایا ادھر دیکھیے موضوع کرنا بات کی جی موضوع میں بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ہے دوسرا سے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اس سوراخ میں